جابر بن سمورا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت یعنی جو آپ کے دونوں شانوں کے درمیان تھی کبوتر کے انڈے کے مانند سرخ رنگ کی ایک گلٹی تھی جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار چھ سو چوالیس یہ حدیث صحیح ہے